روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا سہارا گلے لگائے گا اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں والے جہاں سنبھلتے ہیں رک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر اللہ سنتا ہے بولیاں سب کی اللہ بھرتا ہے جولیاں سب کی اللہ سنتا ہے بولیاں سب کی اللہ بھرتا ہے جولیاں مصطفیٰ کو چلے کھوٹے جہاں چلتے ہیں اللہ سنتا ہے بولیاں سب کی اللہ بھرتا ہے جھولیاں سب کی آؤ بازار صفا کو چلے پہ چلتے ہیں روک لیتی آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں